اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو آ وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لائی والا ہے